حسین بن علی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے میسرہ اشجائی نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑی ہی رہ جائے گی پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو عورتوں سے اچھا سلوک کرو صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار تین سو اکتیس